اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں